السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے سمجھدار چمکدار ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہنسنے ہنسانے والی پرانی کہانی عنوان ہے منشی منقع اور اسے آپ نے لکھا ہے محمد یونس حسرت نے منشی منقع ایک ایسا کردار ہے جن کی مختلف کہانیاں بڑی مقبول ہیں ایسے کردار جیسے نصر الدین ہیں اور چچا بھلکڑ ہے اور چچا چھکن ہے جو بوکھلائے ہوئے رہتے ہیں منشی منقع برستی بارش میں بازار سے قیمہ لے کر آئے اور دروازے میں داخل ہوتے ہی پکارے لو بیگم قیمہ لے آیا ہوں بیگم اس وقت اوپر تھیں انہوں نے وہیں سے چیخ کر کہا اچھا اچھا چھتری کو برآمدے میں رکھ دو اپنے ربڑ کے جوتے جوتوں والی الماری میں رکھ دینا اور قیمہ باورچی خانے کی الماری میں منشی منقع نے تینوں چیزوں کو اپنے حسابوں اپنے اپنے ٹھکانے پر رکھا اور پھر اخبار لے کر کرسی میں دھنس گئے بیگم بھی اوپر سے فارغ ہو کر نیچے آ گئیں اور اون سلائیاں لے کر پاس ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گئیں وہ منشی منقع سے باتیں کر رہی تھی مگر منشی منقع ان باتوں پر دھیان دینے کی بجائے یوں ہی کبھی کبھار ہوں ہاں کر دیتے اور پھر اخبار میں ڈوب جاتے اتنے میں بلی ان کے پاس آ کر کرنے لگی کیا بات ہے مانو بیگم نے کہا پیاس لگی ہے اچھا اچھا بیگم جیسے بلی کی بات سمجھتے ہوئے بولی اور پھر انہیں منشی جی سے کہا تھوڑا سا دودھ تو ڈال دیجیے پلیٹ میں <coughs> اسے دودھ کی ضرورت نہیں ہے بیگم منشی منقع نے ناگواری سے کہا یہ کوئی ضروری نہیں کہ جب بھی بلی میاؤں کرے اس کے سامنے دودھ رکھ دیا جائے مگر بیگم کے اسرار پر انہیں بلی کو دودھ دینا ہی پڑا بلی دودھ پی کر جوتوں والی الماری کے آس پاس پھرنے لگی شاید اسے اس الماری میں سے کسی مزیدار چیز کی خوشبو آ رہی تھی عجیب میں نے کہا مانو شاید اب باہر جانا چاہتی ہے بیگم بولی بالکل جانا نہیں چاہتی منشی منقع بولے یہ تو مجھے پریشان کرنا چاہتی ہے چلی جاؤ یہاں سے مانو میں اخبار پڑھنا چاہتا ہوں مگر بیگم کے اسرار پر انہیں بلی کے لیے دروازہ کھولنا ہی پڑا بلی باہر چلی تو گئی مگر دوسرے ہی لمحے کھڑکی کے راستے اندر آ گئی منشی منقع اسے دیکھ کر غصے سے کہنے لگے کیا تم فیصلہ نہیں کر سکتی تمہیں کیا چاہیے اندر سے باہر جاتی ہو باہر سے پھر اندر آ جاتی ہو بیٹھ جاؤ ایک جگہ اطمینان سے مگر بلی نے منشی منقع کے غصے یا ان کے حکم پر کوئی دھیان نہیں دیا اس نے پھر کمرے کا چکر لگایا اور پھر آ کر جوتوں والی الماری کے آس پاس پھرنے لگی وہ الماری کھول تو نہیں سکتی تھی مگر اس نے پنجوں سے اسے کھرچنے کی کوشش ضرور کی بیگم یہ آواز سن کر منشی منقع سے بولی اجیت دیکھو تو صحیح مانو کیا چاہتی ہے یہ کچھ نہیں چاہتی بیگم منشی منقع بولے مجھے پریشان کرنا اس کی پرانی عادت ہے مگر بیگم کے اصرار پر انہیں اٹھنا ہی پڑا وہ اٹھ کر جوتوں والی الماری کے پاس آئے انہوں نے دیکھا بلی بار بار الماری پر پنجے مار رہی ہے اس سے ان کے ذہن میں ایک ایسی ترکیب آئی جس سے وہ شام تک کم از کم اس بلی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے انہوں نے الماری کو کھولا بلی کو جلدی سے اٹھا کر اس میں ڈالا اور الماری بند کر کے اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگے تھوڑی دیر بعد الماری کے اندر کھڑبڑ کھڑبڑ شروع ہو گئی بیگم نے کہا بلی کیا کر رہی ہے الماری میں <laughs> ایش کر رہی ہے ایش منشی منقع بولے کیا مطلب <laughs> مطلب یہ وہاں اسے کوئی چوہا مل گیا ہوگا منشی منقب کہنے لگے اس کا گوشت کھا رہی ہوگی یہ کہتے ہوئے منشی جی دل ہی دل میں ڈر رہے تھے کہ کہیں اب بیگم بلی کو الماری میں سے باہر نکالنے کا حکم نہ دے دیں ارے ہاں مجھے یاد آیا بیگم نے کہا تم قیمہ لائے ہو نا آج کیسا ہے <laughs> ایک دم فسٹ کلاس منشی منقب بولے اچھا میں خود دیکھتی ہوں جا کے بیگم نے کہا بیگم اٹھ کر باورچی خانے کی طرف بڑھیں باورچی خانے کی الماری کھولتے ہی ان کی نظر منشی منقع کے کیچڑ میں بھرے ہوئے ربڑ کے جوتوں پر پڑی جو الماری کے ایک خانے میں رکھے ہوئے تھے ایک ہلکی سی چیز ان کے منہ سے نکل گئی ارے یہ کیا ہے کیا ہے منشی منقع دوڑے دوڑے آئے یہ بیگم نے غصے سے انہیں جوتے دکھاتے ہوئے کہا انہیں یہاں کیوں رکھ دیا تم نے تمہارا دماغ چل گیا ہے منشی منقع نے حیرانی سے ان جوتوں کی طرف دیکھا شاید انہوں نے بے دھیانی میں یہ جوتے اس الماری میں رکھ دیے تھے وہ بولے <clears throat> غلطی ہو گئی مجھ سے غلطی ہی تو ہونی ہے بیگم نے جوتوں کو فرش پر پھینکتے ہوئے کہا اور وہ قیمہ کہاں ہے وہ تو یہاں دکھائی نہیں دیتا واقعی قیمہ اس الماری میں کہیں نہیں تھا بیگم منشی منقع پر برسنے لگی قیمہ کہاں رکھا ہے تم نے اپنے کمرے میں رکھائے ہو یا باہر برآمدے ہی میں چھوڑائے ہو منشی مرقع کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہنے لگے <clears throat> میں جا کر دیکھتا ہوں بیگم جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی اور انہیں بھی لے جاؤ جوتوں والی الماری میں رکھ دینا منشی منقع جوتے لے کر جوتوں والی الماری کی طرف بڑھے انہوں نے الماری کا دروازہ کھولا تو بلی ایک دم چھلانگ لگا کر باہر آ گئی وہ پہلے سے کہیں زیادہ موٹی معلوم ہو رہی تھی منشی منقع نے سوچا کہ شاید انہوں نے جوتوں کی بجائے قیمہ اس الماری میں رکھ دیا تھا اور پھر بلی کو بھی اس الماری بند کر دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ سارا قیمہ بلی کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے قیمہ ملا کہ نہیں بیگم نے آواز دی مجھے تو یہاں کسی جگہ بھی نظر نہیں آتا منشی منقع شرمندگی کی تصویر بنے باورچی خانے میں پہنچے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے <clears throat> بیگم بات یہ ہے دیکھو نا بات یوں ہے دیکھو نا اصل میں بات یوں ہے اب میں کیا بتاؤں بات یوں ہے بیگم نے کھا جانی والی نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور بولی اب کے کیا ہے حماقت کی ہے تم نے کیا مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم نے قیمت جوتوں والی الماری میں رکھ دیا تھا پھر بلی کو بھی سلمانی بند کر دیا <laughs> بیگم منشی منقل اجازت سے بولے اب میں کیا کہوں شاید مجھ سے کوئی ایسی ہی غلطی ہو گئی ہے میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا مجھے کیا معلوم تھا بلی کو قیمے کی خوشبو آ رہی ہے اس لیے وہ الماری پر پنجے مار رہی ہے خیر تم گھبراؤ نہیں میں اور قیمہ لے کر آتا ہوں منشی منقع ایک بار پھر بازار گئے مگر خالی ہاتھ واپس آئے کیونکہ قصائی کی دکان پر سارا گوشت بک چکا تھا وہ منہ لٹکائے بیگم کے پاس گئے اور بولے قیمہ نہیں ملا بیگم بیگم یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی بولی قیمہ نہیں ملا اور کل اور پرسوں گوشت کا ناغا ہے تم تو بوٹی کے بغیر لقمہ نہیں توڑتے اب میں کیا پکاؤں جو چی چاہے پکا لو بیگم منشی منقع مسکینی سے بولے جی چاہے تو کچھ بھی نہ پکاؤ میں بازار سے کھانا لے آتا ہوں اور وہ ایک بار پھر بازار کی طرف چل دیے دل میں سوچ رہے تھے کہیں ہوٹل پر بھی کھانا ختم نہ ہو چکا ہو انہیں بار بار اپنے ان جوتوں پر غصہ آ رہا تھا جنہیں انہوں نے بے دھیانی میں باورچی خانے کی الماری میں رکھ دیا تھا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اللہ حافظ